صدی سے زیادہ کے عرصے میں جو پھیلا ہوا ہے اس کو چند منٹ میں سمیٹ کر بیان کر لینا کم از کم مجھ جیسے معمولی سے طالب علم کے لیے تو ممکن نہیں دنیا میں منصوبے دو قسم کے ہوتے ہیں انسان دنیا میں جو کام کرتے ہیں وہ دو قسم کے ہوتے ہیں بسا اوقات منصوبے انسان بناتے ہیں اور بنانے والے نیک ہوتے ہیں مخلص ہوتے ہیں اللہ ان کی مدد بھی فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کے اخلاص پر ان کو اجر عطا فرماتے ہیں لیکن ایک دوسرا کام وہ ہوتا ہے جس کا منصوبہ اللہ بناتی ہے اور پھر اللہ دنیا میں کام لینے کے لیے افراد کا انتخاب فرماتی کاموں کو دیکھ کر اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ کس کا منصوبہ ہے آپ کو یہ بات عجیب سی نہ لگے کہ کیا کہا جا رہا ہے کہ اللہ منصوبہ بنا کے یہ بات کوئی طالب علم اپنی طرف سے نہیں عرض کر رہا اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے منصوبوں کے مقابل ارشاد فرمایا انہم نہ قیدوں وہ عقید و قیدا یہ لوگ بھی منصوبے بناتے ہیں میں بھی منصوبے بناتا ہوں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ طے کر دیا ہے کہ جب جب اللہ کے دین پر بھول کی دھول چڑھے گی اس سے غفلت ہونے لگے گی اور چونکہ انسان بڑا انتہا پسند واقع ہوا ہے وہ راہ اعتدال سے ہٹ کر دائیں یا بائیں کسی کنارے تک پہنچ جائے گا اور اس کے راستے سے نیچے اتر جانے کا خطرہ ہوگا تو ہر سو سال میں اللہ تعالی اپنے ایسے بندوں کو کھڑا کریں گے یا جس کے الفاظ اللہ کھڑا کریں گے یعنی منصوبہ اللہ کا ہوگا اللہ اس کے لیے اپنے بندوں کو استعمال فرمائیں گے جو پھر سے اس امت کو راہ مستقیم پر درمیان لا کر کھڑا کر دیں گے اور امت پھر سیدھے راستے پر چل پڑے گی جو بھول چک ہوئی ہوگی اس کی تلافی کر دیں گے جو بے اعتدالیاں ہوں گی ان کو درست کر دیں گے یہ جو اللہ تعالیٰ کے یہاں طے شدہ منصوبہ تھا جس کا اظہار فرمایا تھا رحمت العالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور جس کی تکمیل کے لیے ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک و مقبول بندوں کا انتخاب فرمایا صحابہ کرام کا مبارک طور گزرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر ابن عبدالعزیز کا انتخاب فرمایا جب لوگوں نے احادیث کرنی شروع کی تو اللہ تعالیٰ نے امام بخاری اور امام مسلم جیسے عظیم المرتبت محدثین کا انتخاب فرمایا ابن المدینی اور ابن معین جیسے جب و تعبیل کے اللہ تعالیٰ نے انتخاب فرمایا ابو حنیفہ اور شافعی اور مالک اور امام احمد ابن حنبل جیسے فقہ کے اماموں کا اللہ تعالیٰ نے انتخاب فرمایا باطل طاقتوں کی سرکوبی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں مجاہدین کا انتخاب فرمایا حضرت شاہ ولی اللہ نے ہندوستان میں علم و معرفت کے جس قافلے کی سالاری فرمائی تھی بعد کے دور میں اس کی نگہبانی کے لیے اور اس کے فیض کو پورے عالم میں پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس قافلے کا انتخاب فرمایا جس کے قافلہ سرد سالار تھے حجت الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم نانوتری نور اللہ برکتہ اور اس قافلے کے افراد کون تھے من اس قافلے کے افراد تھے شیخ الہند مولانا محمود الحسن امام حریت شیخ الاسلام حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدن بلا شبہ جماعت محدثین کا ابتدائی دور کے محدثین کا گویا پیچھے رہ جانے والا ایک فرد حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمت العالم صلی اللہ علیہ وسلم کے درد کو اپنی امت میں ایک مرتبہ پھر سے جگہ دینے والا اللہ کا عظیم المرتبت بنتا حضرت مولانا محمد الیاس گاندھی یہ اور ان جیسے افراد دلوں میں اللہ کے عشق اور محبت کی پٹی کرما دینے والا صدیوں میں جس کی مثال مشکل سے ملے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی یہ حضرات اور ان جیسے حضرات اس قافلے کے افراد تھے جس کے قافلہ سالار تھے حجت الاسلام حجت اللہ فی الارض حضرت مولانا محمد قاسم نور اللہ مرکز بظاہر تعلوم دیوبند کی بنیاد دیوبند نامی ایک چھوٹی سی بستی میں بستی کے باہر کہ چھوٹی سی مسجد میں چھتا مسجد میں انار کے چھوٹے سے درخت کے نیچے رکھی گئی تھی انار کا درخت بھی کچھ بہت بڑا نہیں ہوتا کچھ بہت تناور نہیں ہوتا مسجد بھی چھوٹی تھی درخت بھی چھوٹا تھا مقام بھی چھوٹا تھا عموماً جب اللہ تعالیٰ کوئی منصوبہ بناتے ہیں عجیب بات اس منصوبے کی تکمیل کے لیے عموماً ظاہری وسائل نہیں ہوا کرتے تبھی تو اللہ کی قدرت نظر رکھی دنیا میں کسی ادارے کی بنیاد رکھی ہی نہیں جاتی وسائل کے بغیر پہلے بجٹ بنتا ہے پہلے وسائل مہیا کیے جاتے ہیں اور ہم انسان ہیں اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو کوئی غلط بھی نہیں کرتے لیکن جو اللہ تعالیٰ کے منصوبے ہوتے ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے جن بندوں کا انتخاب کرتے ہیں ان کا سارا سرمایہ توکل اللہ بنیاد رکھی گئی تو دارالعلوم کے پاس بالکل وسائل نہیں تھے اور عجیب بات ہے بانی دارالعلوم دیوبند نے اپنے ساتھیوں کو اس کی تاکید فرمائی خبردار خبردار دنیاوی وسائل پر کبھی اعتماد مت کرنا جس دن تمہاری نظر وسائل کی طرف گئی اس دن تمہاری روح نکل جائے وسیعت کی اس کی کوئی حکومت کوئی صاحب ثروت دارالعلوم کے اخراجات کا بوجھ خود اٹھانا چاہے تو محبت کے ساتھ معذرت کر دینا بالکل قبول نہ کرنا ایک دوست جو دارالعلوم دیوبند کے بہت ممتاز استاد تھے انہوں نے کئی سال پہلے مجھ سے یہ بات بتلائی کہ ایک مرتبہ انہوں نے محاسبی میں جا کر وہاں کے ذمہ دار سے پوچھا کہ کیا دارالعلوم کے پورے ایک سال کا بجٹ خزانے میں ہوتا ہے تو انہوں نے کہا آپ ایک سال کی بات کر رہے ہیں میرے سامنے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہمارے پاس تین مہینے کے خرچ کا پورا پیسہ ہو تین مہینے کے خرچ کا پورا آج تک کبھی ایسا نہیں لیکن کتنا بڑا نظام ہے جس کا دل چاہے جائے اور دیکھے اور اب تو اللہ کا فضل ہے وہ نظام کسی ایک ہی جیسی جگہ نہیں پورے دیوبند شہر میں پھیلا ہوا ہے اور کام کی جڑیں اللہ دنیا بلا مبالغہ پوری دنیا سیراب ہو رہی ہے دیوبند کے فیض کے یہ ہوتا ہے قدرت کا منصوبہ یہ ہوتا ہے اللہ کا منصوبہ شاید بنیاد رکھتے وقت حضرت مولانا محمد قاسم نانو کی رحمت اللہ علیہ نے بھی ظاہری حالات کے اعتبار سے اس کا تصور نہیں کیا ہوگا کہ یہ روشنی مشرق میں مغرب میں شمال میں جنوب میں ہر ہر چپوں کو روشن کرے گی ہر دل کو گرمائے گی یہ آواز ہر کانوں سے ٹکرائے گی اور اس کے فیض سے پوری دنیا مستفید ہوگی میرے شیخ حضرت مولانا ذوالفقار احمد صاحب نقش بندی دامت پر ہم بار بار یہ بات ارشاد فرماتے ہیں میں نے مکہ مکرمہ میں حضرت کی زبان سے یہ بات سنی اور جب حضرت عمر تشریف لائے تھے تو دفتر اہتمام میں بیٹھ کر حضرت نے یہ بات فرمائی اس زمانے میں کم لوگ ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ نے دین کی نسبت پر دنیا کے اتنے ملکوں میں جانے کے مواقع عطا فرمائے حضرت نے فرمایا کہ میں دنیا کے چوالیس سے زیادہ ملکوں میں جا چکا ہوں مشرق میں مغرب میں شمال میں جنوب میں جہاں چھ مہینے کا دن اور چھ مہینے کا رات ہوتا ہے ان علاقوں میں بھی فرمایا میں جہاں گیا مجھے وہاں دار العلوم دیوبند کا کوئی نہ کوئی فیض یافتہ بیٹھ کر دین کی خدمت کرتا نظر آیا یہ تو ایک بہت بڑی طویل داستان ہے بہت طویل موضوع ہے کہ دارالعلوم نے اس دنیا کو کیا کیا بجائے اس کے کہ میں اس طویل داستان کی تفصیلات میں آپ کو مزید لے جاؤں میں اپنے بچے کو چند منٹ میں یہ عرض کروں کہ اب مداری سے اسلامیہ سے ہمارے ملک کو کیا ملنے والا ہے دیکھیں ہر سمجھدار آدمی گھبرایا ہوا ہے اور اسی گھبراہٹ میں ہر شخص کچھ نئے نئے فیصلے کر رہا ہے یا کرنا چاہتا ہے مجھے معاف کریں یہاں وہ حضرات تشریف فرما ہیں جن کا سیاسی شعور مجھ سے بہت بلند ہے بلکہ میں تقابل کروں تو غلط ہوگا میرے اندر تو ہے ہی نہیں سیاسی لیکن اس کے باوجود میں عرض کر دوں کہ ابھی ملک میں چند مہینوں کے اندر جو تبدیلیاں آئی ہیں کوئی جیتا کوئی ہارا ہارنے والے ہارتے رہتے جیتنے والے جیتتے رہتے یہ تو ہوتا رہتا ہے دنیا کم از کم یہ معمولی سا علم اس کو اس نظر سے نہیں دیکھتا کہ یہ کسی پارٹی کی جیت یا کسی پارٹی کی ہار ہے اصل میں ہر ہندوستانی کو اس کا احساس ہے کہ ملک ڈوب رہا ہے اب تک جتنے بچانے والے تھے ان کو آزمایا جا چکا تھا کہ ان کے بس میں نہیں ہے بچانا اس لیے ہر شخص کے دل میں یہ بات آئی کچھ نئے چہرے سامنے ہیں چلو ان کو بھی آزما کے دیکھ لیں میں آپ سے کہتا ہوں ان کے بس میں بھی نہیں ہے اس ملک کو بچانا یہ ملک بچے گا ایمانداری سے یہ ملک بچے گا اخلاص سے یہ ملک بچے گا ملک کے ساتھ محبت سے خوب یاد رکھیے جس دل میں آخرت کا یقین نہیں ہوتا جس دل میں اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا یقین نہیں ہوتا اس دل کا مالک کسی کا مخلص نہیں ہو سکتا نہ ملک کا مخلص ہو سکتا ہے نہ قوم کا مخلص ہو سکتا ہے مجھے معاف کریں سارے حضرات نہ اپنی پارٹی کا مخلص ہو سکتا ہے یہ جو روزانہ پارٹیاں بدلی جاتی ہیں اس نے ووٹ نہیں دیا تو یہ پارٹی میں چلے گئے اس نے ووٹ نہیں دیا تو وہ پارٹی میں چلے گئے بسا اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ نیتا جی گھر سے نکلنے لگتے ہیں تو ان کی بیگم پوچھنی آج کی سدن کی دھوتی نکالیں آپ کے لیے پتا نہیں ہوتا شام تک کہاں جانے والے یہ کیا ہے معلوم ہے جس دل میں اللہ کا یقین نہیں ہوگا جس دل میں آخرت کا یقین نہیں ہوگا جس دل میں اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا یقین نہیں ہوگا وہ کسی کا مخلص نہیں ہو سکتا اور میں کے کہوں وہ اپنا بھی مخلص نہیں ہو سکتا وہ اپنے بھلے اور برے کو بھی نہیں جانتا ایک وقت آیا تھا جب مصر ڈوب رہا تھا جب سیدنا یوسف علیہ سلام مصر کے جیل میں بند تھے اور پورا ملک ڈوب رہا تھا مصر کے بادشاہ نے سب کو آسمان کے دیکھ لیا تھا اور پھر بادشاہ نے ایک دہلا دینے والا خواب دیکھا تھا جب حضرت یوسف کے پاس نمائندہ پہنچا آپ سمجھدار ہیں آپ علم والے ہیں آپ خوابوں کی تعبیر بڑی اچھی بتلاتے ہیں آپ بتاتے ہیں کیا ہونے والا ہے تو انہوں نے کہا بھائی اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ اس ملک پر بڑے خطرناک حالات آنے والے ہیں سات مہینے تک سات سال تک خوب بارش ہوگی غلہ پیدا ہوگا اس کے بعد سات سال تک کہ پڑے گا اور سات سال کی پیداوار کو چودہ سال چلانا ہوگا تو بادشاہ نے کہا جس نے جس نے تعبیر بتلائی اسے بلا کے لاؤ کیونکہ آپ سلام کو خوب جانتا ہوں یہ سات سال کی پیداوار کو سات سال چلانے تو بڑی بات ہے یہ چودہ سال کیا چلائیں گے اور حضرت یوسف سے کہا آپ نے تعبیر بتلائیے تو آپ ہی بتلائیں کہ میں کس طرح اس کا انتظام کروں تو حضرت یوسف نے کہا تھا اگر آپ کو مجھ پر اعتماد ہے انی حفیظ علیم تو آپ یہ ذمہ داری مجھے دے دیجیے اس لیے کہ میں امانت دار بھی ہوں علم بھی ہے میرے پاس یہی تو سکھایا جاتا ہے مدارس میں اور کیا سکھایا جاتا ہے علم سکھانے والی درسگاہیں دنیا میں بہت ہیں لیکن ہمارے مدارس اسلامیہ میں صرف علم کی ڈگریاں نہیں دی جاتی ہمارے مدارس اسلامیہ میں کامل افراد بنائے جاتے ہیں جیسے ہمارے عبد عبدالکیف صاحب نے فرمایا تھا کہ حضرت نام الدین ابرض مرتبہ سے جب پوچھا گیا کہ حضرت ادارے تو اور بھی ہیں درسگاہیں تو اور بھی ہیں آپ کیا بنانا چاہتے ہیں حضرت نے فرمایا میں کامل افراد بنانا چاہتا ہوں کامل وہ وہ ہے کس کے پاس علم بھی ہو عمل بھی ہو اخلاص بھی ہو جس کا ظاہر بھی درست ہو جس کا باطن بھی درست ہو جس کی نیت بھی درست ہو اور نیتیں اس وقت تک درست نہیں ہو سکتی جب تک اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر جواب دینے کا احساس حضرت یوسف علیہ السلام والسلام کو جب نظام سے برد کیا گیا حضرت یوسف علیہ السلام والسلام نے کسی کی پگڑی نہیں اچھائی کسی کی پگڑی نہیں اچھائی کسی کو برا بلا نہیں کہا پوری امانتداری کے ساتھ اپنے فرض کو انجام دیا اور ڈوبتے ہوئے مصر کو بچایا میں مدارس کے طلبہ اور مدارس کے وابستگان سے عرض کروں گا اپنے آپ کو شامل کر کے یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس ڈوبتے ہوئے ملک کو بچانے کے لیے آگے بڑھیں لیکن اس طرح نہیں کہ ہم بھی سیاست کے بازار میں ننگے ہو کر جھوٹ بولنے لگے بلبانی کرنے لگے نہیں اللہ کے حکم کے مطابق ہمیں خدمت کا موقع دے یا نہ دے ہم یوں کہیں ہم اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے لیکن اگر ہمیں موقع دیا گیا تو ہم اللہ کا حکم پورا کریں گے ہم اللہ کے فرما بردار بنیں گے اور میرے دوستوں اب ہندوستان کے باشندوں نے اور ہندوستان کے شہریوں نے یہ موڈ بنا لیا ہے کہ ہم اس ملک کا اقتدار کسی چور کے اور کسی لٹیرے کے ہاتھوں میں اللہ کرے کہ جو حکمران ہیں وہ اچھے بن جائیں یہی مدارس کی آواز ہے ورنہ اس ملک کا مستقبل یہ ہے کہ یہاں ایماندار افراد آگے بڑھیں اور اس ملک کو بچائیں اگر اللہ نے اس ملک کی ڈوبتی ہوئی ناؤ کو بچانے کا فیصلہ فرمایا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ایمانداروں کو آگے بڑھنے کا موقع دیں گے ورنہ اس ملک کا خدا حافظ یہ ہے مستقبل اس ملک میں مدارس اسلامیہ کے کردار کا وہ آخر تا الحمد للہ رب العالمی